تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انظر میں کہ اب کیا ہوتا ہے عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچے لے